تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پان پلایا ہے جب موسا اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہ سنائے اس نے کہا دریے ناؤ اب بچ گئے ضلعے سے